الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله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 یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے نہ جائیں میری خندہ لبی پر دیکھنے والے نہ جائیں میری اس خندہ لبی پر دیکھنے والے کہ لب پر زخم کے بھی تو ہنسی معلوم ہوتی ہے طلب کرتے ہو دادے حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے طلب کرتے ہو دادے حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے مجھے تو سن کے بھی اک سی معلوم ہوتی ہے ذرا ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں ذرا ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے میری واجب القدر امت مسلمہ کی غیور ماؤں بہنوں اور بیٹیوں ہماری آج کی نشست کا موضوع قرآن پاک کی پہلی سورہ سورہ علق ہے اور اس موضوع پر ایک درس پہلے ہو چکا ہے لیکن اس دن وقت کی قلت کی وجہ سے یہ موضوع پورا نہیں ہو پایا تھا اور پھر درمیان میں رجب المرجب کے حوالے سے دو دروس واقعہ اسرا اور واقعہ معراج پر ہوئے تو آج کی نشست میں انشاءاللہ اس موضوع کی تکمیل ہوگی اللہ رب العزت حق اور سچ کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آپ سب حضرات کا گرمی کے موسم میں یہاں آنا قبول فرمائے اور اس بابرکت مجلس کو ہم سب کے لیے اللہ رب العزت نجات کا ذریعہ اور ذریعہ آخرت بنائے جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا تھا کہ سورہ علق قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت ہے انیس آیات بہتر الفاظ اور ایک سو ستہتر حروف پر مشتمل یہ وہ سورت ہے جس کی پہلی پانچ آیات اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یہ وہ پانچ آیات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلی وہی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار ہرا میں نبوت کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے سب سے پہلا انعام یہی ملا اور یہ قرآن پاک کی پہلی پانچ آیات ہیں اس قرآن پاک کی آیات ہیں جو قرآن پاک اللہ رب العزت کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی صفت ہے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات میں ہم جتنی بھی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے جتنی بھی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی وہ نعمت ادا فرمائی ہے جو رب کی مخلوق نہیں بلکہ رب کی صفت ہے رب کی ذات کا وہ حصہ ہے رب نے اس کو اپنی ذات کا حصہ فرمایا ہے اور اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے امت محمد امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بہترین تحفہ دیا تاکہ امت اس قرآن پاک کو پڑھتی رہے اور امت کا جو بھی فرد قرآن پاک کے کسی لفظ کو یا کسی آیت کو پڑھتا ہے یا اس کو دیکھتا ہے تو وہ براہ راست اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو جاتا ہے اللہ رب العزت سے باتیں کرتا ہے ہاں وہ کلیم اللہ بن جاتا ہے بنی اسرائیل میں رب سے کلام کرنے والے صرف موسا علیہ سلام وسلام تھے لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ ہر فرد قرآن پاک پڑھ کر اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو سکتا ہے کلیم اللہ بن سکتا ہے اللہ سے کلام کرنے والا بن سکتا ہے اسی قرآن پاک کی یہ آیا خلق ان کی تشریف گزر چکی تھی اس لیے صرف ترجمہ عرض کروں گا اقرا بسم ربک خلق اے پیارے حبیب اے پیغمبر علیہ السلام وسلام آپ پڑھیے بسم ربک اپنے رب کے نام سے اللہ خلق وہ رب کے جس نے آپ کو پیدا فرمایا اس لیے کہ اللہ رب العزت کی یہاں پر جو صفت بیان کی گئی وہ خالق ہونے کی صفت بیان کی گئی اس لیے کہ انسان اپنے خالق کو بھول جاتا ہے انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے انسان کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اے انسان تو خالق نہیں ہے بلکہ خالق تیرا رب ہے تو اس رب کی مخلوق ہے اس رب نے تجھے پیدا کیا ہے تو دنیا میں قارون بن سکتا ہے تو دنیا میں حامان بن سکتا سکتا ہے تو دنیا میں فرعون بن سکتا ہے تو دنیا میں حکمران اور سرپرست بن سکتا ہے تو بادشاہ بن سکتا ہے تو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو سکتا ہے تو دولت کما کما کر دنیا کا فرعون بن سکتا ہے لیکن اتنی بات کو یاد رکھنا اللہ خلق وہ رب کے جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے وہ تجھے مار ڈالے گا وہ تجھے ختم کر دے گا ایک پڑھیے بسم ربک اپنے رب کے نام سے اللہ خلق کہ جس نے اس انسان کو اور پوری دنیا کو پیدا فرمایا خلق الانسان من علق اور اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا فرمایا من علق ایک گندے خون کے لوتھڑے سے اس انسان کو پیدا فرمایا یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے جتنی مخلوقات پیدا کی انسان سے بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی انسان کی زندگی سے انسان کے جسم سے بڑے بڑے جانور موجود ہیں بڑی بڑی طاقتور اللہ رب العزت کی مخلوقات موجود ہیں آسمان اور زمین موجود ہے چرند اور پرند موجود ہیں سمندروں میں بڑے بڑے مگر مچھ اور مچھلیاں موجود ہیں اتنی بڑی بڑی مخلوقات موجود ہیں جن کا ایک ایک لکما دنیا کا ایک پورا پورا جہاز بن جاتا ہے اور پھر بھی ان کی بھوک نہیں مٹتی رب نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا لیکن یہاں پر رب نے اس انسان کا ذکر فرمایا کہ اے انسان میں نے اس انسان کو پیدا کیا تو دیکھ میں نے تجھے پیدا کیا اس لیے کہ رب نے کائنات میں جو کچھ بھی بنایا ان میں سب سے بہترین چیز اس انسان کو بنایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم رب نے اس انسان کو بڑے لاڈ سے بنایا رب نے اس انسان کو بڑے ناز سے بنایا رب نے ساری کائناتیں اسی انسان کے لیے بنا ڈالی رب نے قیامت اور حشر اسی انسان کے لیے بنایا رب نے زمین و آسمان اسی انسان کے لیے بنایا اور اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا لیکن اس انسان نے رب کو بھلا کر خود کو جان جانوروں سے بدتر کر دیا ہاں جانوروں سے یہ بدتر ہو گیا جب انسان رب کو بھولتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے وہ زمین پر چلنے والے کتے سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے وہ جنگلوں میں کیچڑ میں پڑے ہوئے خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے اس لیے کہ رب نہ اس کتے سے پوچھے گا نہ اس خنزیر سے پوچھے گا ہاں قیامت کے دن رب اس انسان کو کھڑا کر کے ضرور پوچھے گا رب اس زمین کو بھی کہے گا یوم تو حد اخبار رہا رب کا وہا زمین یہ بتا یہ انسان تجھ پر چلا کیسے کرتا تھا یہ انسان تجھ پر معاملات کیسے کیا کرتا تھا رب زبان سے بھی پوچھے گا رب آنکھوں سے بھی پوچھے گا اس لیے کہ رب نے سب کچھ اس انسان کے لیے بنایا اور بڑے ناز کے ساتھ رب نے اس انسان کو بنایا خلق الانسان من علق رب نے پیدا فرمایا اس انسان کو من علق ایک گندے خون کے لوتڑے سے ربو کا لکرم جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہی کا بوجھ تھا قرآن پاک کا بوجھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا جا رہا تھا کہ جب اس اس قرآن کو لے کر آپ میدانوں میں نکلیں گے جب اس قرآن کی دعوت کو لے کر آپ لوگوں کے پاس جائیں گے جب دنیا والوں کو آپ بتلائیں گے اور دنیا والوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اور دنیا والوں اپنی زبانوں کی حفاظت کرو اور دنیا والے اپنے کانوں کی حفاظت کرو دنیا والوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو اس رب کو پہچانو تو دنیا گالیاں بھی دے گی دنیا برا بھلا بھی کہے گی دنیا مارے گی پیٹے گی بھی صحیح دنیا ستائے گی بھی صحیح اس لیے کہ بتلا دیا گیا تھا کہ آپ کو شہر مکہ سے بھی نکال دیا جائے گا آپ کو پتھر بھی مارے جائیں گے آپ کے ساتھیوں کے ٹکڑے بھی کیے جائیں گے سب کچھ بتلا دیا گیا تھا اس چیز کا بوجھ تھا تو اس بوجھ کو ہٹلا ہٹانے کے لیے اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے فرمایا ایک اور آپ پڑھیے رب اکرم اپنے اس رب کا نام لے کر جو بڑا کریم ہے جو بڑی کریم ذات ہے اس کا نام لے کر آپ پڑھیں وہ رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا وہ رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا وہ رب آپ کو دنیا کے ہاتھوں میں لاوارث نہیں چھوڑے گا ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن لے کر نکلے لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا کہ یہ کیسا نبی ہے یہ کیسی باتیں کرتا ہے نہ اس کا اپنا کوئی بھائی موجود ہے نہ اس کا والد موجود ہے نہ اس کی والدہ موجود ہے نہ اپنی اولاد میں کوئی بیٹا موجود ہے اس کا تو آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں لوگ ناز کرتے ہیں اپنے بھائیوں کی قوت بازو پر ناز کرتے ہیں اپنے والد کی طاقت اور دولت پر ناز کرتے ہیں اپنے سچاؤں کی حکومت پر ناز کرتے ہیں ہیں لوگ اپنے اپنے مرد بچوں پر ناز کرتے ہیں لیکن اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے اور یہ دعوت لے کر نکلا ہے اس کو تو دنیا مسل ڈالے گی اس کو تو دنیا ختم کر ڈالے گی لیکن رب نے کہا کہ نہیں جس کے ساتھ رب ہو جائے ذالک اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا لهم جس کے ساتھ وہ مولا ہو جائے جس کے ساتھ وہ رب ہو جائے ہاں اس کا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا آج میری پردہ کرنے والی بہن کو لوگ کہتے ہیں تو خاندان سے کٹ جائے گی آج گھروں سے ٹی وی نکالنے والوں کو کہا جاتا ہے تمہارے بچے خراب ہو جائیں گے آج شادی کی رسومات سے بچنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ تم برادری سے کٹ جاؤ گے آج دنیا میں جو فلمیں نہ دیکھے جو گانے نہ سنے اس سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں چلے گا پھرے گا کیسے اس کو تو دنیا کا پتہ نہیں ہے سب اس کو ستاتے ہیں لیکن رب جب ساتھ ہو جائے تو یہ ساری چیزیں فضول ہو جاتی ہیں رب ایسا اطمینان نصیب فرماتا ہے رب ایسی عزت اور شان نصیب فرماتا ہے رب دل میں ایسا سکون نصیب فرماتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نہیں ملتا اور پھر انسان کہتا ہے کہ ہاں رب موجود ہے ہاں وہ رب ہے وہ رب جب ساتھ ہو جاتا ہے تو سب مشکلات ختم ہو جاتی ہیں ایک اور اور رب کل اکرم آپ پڑھیے اس رب کا نام لے کر اکرم جو رب بڑا کریم ہے اللہ علم بالقلم اور وہ رب ہے علم بالقلم کہ جس نے انسان کو علم دیا قلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو علم دو طریقے سے نصیب فرمایا ہے ایک وہی کا علم ہے کہ جو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل فرمائی اور وہ ہم تک پہنچی علم کا ایک بہت بڑا خزانہ وہ وہی ہے کہ جہاں پر انسان کی عقل کام نہیں کرتی انسان کو وہی کے ذریعے بتلایا گیا کہ انسان تو نے مر جانا ہے اور تیرے لیے ایک قبر ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے وہ قبر بہت وسیع ہے وہ قبر بہت تنگ بھی ہے وہ قبر روزت من ریاض الجنہ بھی ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ بھی ہے او حفرت من حفر النار یا وہ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑا بھی ہے وہ قبر ہے جس قبر میں فرشتے آ کر سوال اور جواب بھی کریں گے ہاں وہ قبر کی زندگی تمہاری اس دنیا کی زندگی سے بہت بڑی ہے لیکن تمہاری دنیا کی زندگی پر تمہاری یہ قبر کی زندگی موقوف ہے جو کچھ تم دنیا میں کر کر جاؤ گے تمہیں اس کا سلا قبر میں ضرور ملے گا دنیا میں غیبتیں کرو گے قبر میں آزاد ملے گا دنیا میں جھوٹ بولو گے قبر میں آزاد ملے گا دنیا میں بدکاریاں کرو گے قبر میں آزاد ملے گا دنیا میں بد نظریاں کرو گے قبر میں تمہیں عذاب عذاب ملے ملے گا گا دنیا میں لوگوں کے ساتھ دہی کرو گے رب کی نا فرمانیاں ہاں دنیا میں پردہ داریاں کرو گے قبر جنت کا باغ بن جائے گی دنیا میں قرآن پڑھو گے قبر میں یہ قرآن اوڑنا اور بٹھونا بن کر آ جائے گا دنیا میں سبحان اللہ کہو گے رب قبر کے اندر بڑے بڑے سائیدار درخت لگا دے گا رب دیتا چلا جائے گا یہ وہی بتلاتی ہے پھر قبر سے نکل جاؤ گے حسر کے میدان میں تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا اس میدان میں تمہارے نام امال توڑے جائیں گے تمہیں تولا جائے گا تمہارے اعمال کو تولا جائے گا تمہارے سامنے جنت اور جہنم لائی جائے گی وسیق الدین کفرو اللہ جہنم کپڑوں نافرمانوں کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا وسیق الدین رب بہو میرا جنت اللہ کے فرما برداروں کے لیے جنت کے دروازے دروازوں کو کھول کر ان کے لیے سلامیاں دی جائیں گی یہ سب کچھ قرآن کہتا ہے یہ سب کچھ وہی کہتی ہے یہ سب کچھ رب کا فرمان کہتا ہے اور انسان کو اس پر یقین لانا ہے ہاں دنیا کا علم غلط ہو سکتا ہے قلم سے لکھی ہوئی بات جھوٹی ہو سکتی ہے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جھوٹے ہو سکتے ہیں دنیا میں چلنے والے فارمولے اور دنیا میں آنے والی ٹیکنالوجیاں ناکام ہو سکتی ہیں لیکن رب کے کلام کی ایک زیر زبر بھی جھوٹی یا غلط غلط نہیں ہو سکتی رب نے وہ علم دیا اللہ علم بالقلم اور رب نے تمہیں قلم کے ذریعے سے بھی علم دیا اس انسان کو رب نے علم دے دیا اور وہ علم کیا ہے وہ علم اسی چیز کا علم ہے کہ انسان کو بتلا دیا گیا کہ اے انسان تیرے لیے جنت کا راستہ یہ ہے تیرے لیے جہنم کا راستہ یہ ہے تیرے لیے آخرت کا راستہ یہ ہے تیرے لیے آخرت کی بربادیوں کا راستہ یہ ہے تیرے لیے خوشی کا راستہ یہ ہے تیرے لیے ناکامیوں کا راستہ یہ ہے تیری کامیابی کا راستہ یہ ہے تیری بربادی کا راستہ یہ ہے پھر اس انسان کو رب نے دنیا میں چھوڑ دیا خسر رب نے اس انسان کو وقت دے دیا رب نے اس انسان کو زندگی دے دی کہ جا اس زندگی کو دنیا میں کھپاتا چلا جا اس انسان کو وقت ملتا ہے روزانہ وقت ملتا ہے اس وقت میں انسان کے لیے روزانہ آزمائش ہوتی ہے ایک طرف گانے بجانے ہوتے ہیں ایک طرف رب کا قرآن ہوتا ہے ایک طرف بے پردگیاں ہوتی ہیں ایک طرف حیا ہوتی ہے ایک طرف بے حیاں ہوتی ہیں دوسری طرف دوسری طرف عزت ہوتی ہے ایک طرف رب کا فرمان ہوتا ہے دوسری طرف شیطان کا بلاوا ہوتا ہے رب کہتا ہے کہ چلو اب راستہ خود اختیار کرو اپنے اپنے اپنے وقت کو لگاتے چلے چلے جاؤ جاؤ لیے لیے دنیا بناتے آخرت کے ذخیرے بناتے چلے جاؤ یا آخرت کی ناکامیاں لیتے چلے جاؤ یہ انسان چلتا رہتا ہے انسان کو پتا ہوتا ہے لیکن انسان ہمت نہیں کرتا انسان کہتا ہے میں زبانے سے میں دنیا والوں سے میں اپنے خاندان والوں کے سامنے کمزور پڑ گیا ان کے سامنے کیسے یہ کہوں کہ میرے گھر میں پردہ ہے ان کے سامنے کیسے کہوں میرے گھر میں ٹی وی نہیں چل سکتا ان کو کیسے کہوں کہ میری بچیاں پردہ کرتی ہیں ان کو کیسے کہوں کہ میں شادی بیاہ کی تقریبات میں آ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا انسان ہار جاتا ہے انسان اپنے علم کو بھلا دیتا ہے انسان رب کے دیے ہوئے علم کو بھلا دیتا ہے لیکن رب کہتا ہے اے انسان تجھ پر میں نے بہت بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تجھے علم دیا ہے قیامت کے دن یہ مت کہنا کہ مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا قیامت کے روز رب کو یہ شکوا مت کرنا کہ ہمیں تو پتا نہیں تھا کوئی ایسا نہیں کر سکے گا یا ویلتا لیتنی فلانا خلیلا لقد عن الذکر بعد جانی ہاں انسان ضرور یہ کہے گا کوئی انسان یہ نہیں کہے گا کہ ربا تو نے مجھے علم نہیں دیا مجھے پتا نہیں تھا کوئی نہیں کہے گا اس لیے کہ رب نے علم دے دیا ہاں انسان ضرور کہے گا یا نند خلیلا اے ربا کاش کے میں دنیا میں فلاں غلط لوگوں کو اپنا دوست نہ بناتا میں فلاں سہیلیاں نہ بناتی میں فلاں رب کے نافرمانوں سے دوستیاں نہ بناتا میں دنیا کو راضی کرنے کے لیے رب کی نافرمانیاں نہ کرتا یا لیتنی کنت ترابا انسان چیخے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا کاش میں دنیا کا کوئی جانور ہوتا کاش میں کتا یا خنزیر ہوتا کہ آج میں مٹی کے ساتھ مٹی ملا دیا جاتا لیکن کہا جائے گا کہ اب کچھ مت کہو اب کچھ مت کہو اب یہ چیزیں تمہارے کام آنے والی نہیں ہے رب تمہیں ہر رات کو سلاتا تھا تم مر جاتے تھے تمہاری زندگی ختم ہو جاتی تھی رب تمہیں پھر کھڑا کرتا تھا پھر تمہاری صبح ہوتی تھی رب کہتا تھا لو میں نے تمہیں زندگی کا ایک اور دن دے دیا مجھے مانگ لو میری طرف آ جاؤ میرے فرما بردار بن جاؤ اپنی زندگیاں تبدیل کر لو لیکن نہیں پھر رات ہو جاتی تھی سو جاتے تھے موت تاری ہو جاتی تھی الحمد للہ النشور پھر یہی پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے تھے کہ رب نے موت سے زندہ کر دیا پھر ایک دن اور دے دیا رب نے توبہ کا لیکن وہ دن بھی رب کی نافرمانیوں میں گزر جاتا کرتے کرتے قبر تک پہنچ گئے اب چیختے ہیں چلاتے ہیں کہ ربا اس قبر کے دروازے کو کھول دے اس قبر کے کھانے کو کھول دے ایک دن اور مولت مل جائے کننا نامل غیر ہم کننا نامل اب کچھ ایسا نہیں کریں گے جو کچھ دنیا میں کیا کرتے تھے اب جھوٹ نہیں بولیں گے جا کر اب غیبتیں نہیں کریں گے جا کر اب بدکاریاں نہیں کریں گے جا کر اب بد نظریاں نہیں کریں گے جا کر لیکن کہا جائے گا نہیں اب وقت ختم ہو گیا اللہ علم ابل قلم وہ رب کے جس نے اس انسان کو علم دیا علم الانسان ما لم یعلم اور اس انسان کو رب نے سکھلایا اور بتلایا وہ سب کچھ معلوم لم لم جس کو یہ انسان نہیں جانتا تھا اس انسان کو پتا نہیں تھا کہ قبر میں کیا ہے اس انسان کو پتا نہیں تھا کہ برزخ میں کیا ہے رب نے سب کچھ بتلا دیا اور رب نے تو پیارے حبیب کو مکت المکرمہ سے اٹھا کر آسمانوں کی سیریں کرا دی اور پھر اس آسمانوں کی سیریں کراتے ہوئے رب نے برزخ کے حالات دکھلا دیے وہ پیارے حبیب کو دیکھو گے الٹے لٹکے ہوئے لوگ مارے کھاتے ہوئے لوگ وہ دیکھو لوگ جن کے زبانوں میں زنجیریں اور سنگینیں ڈال کر ان کو لٹکا دیا گیا وہ دیکھو ان لوگوں کو جو اپنے ہوٹ اور زبانیں کاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ دیکھو ان لوگوں کو جن کے سر پتھروں سے کچل کچل کر ختم کیے جا رہے ہیں وہ دیکھو ان لوگوں کو جن کو دنیا کی غلاظتیں کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے وہ دیکھو ان لوگوں کو جس کے جن کے جسموں میں آگ داخل کر کے نکالی جا رہی ہے وہ دیکھو ان لوگوں کو سڑکتا اور سسکتا ہوا جن کے جسموں کو سینوں کے ساتھ باندھ کر الٹا لٹکا دیا گیا سب کچھ تو بتلا دیا سب کچھ تو دکھلا دیا پھر پیارے حبیب نے رو رو کر آ کر بتلا دیا لوگوں باز آ جاؤ اس زبان سے جھوٹ بولتے ہو میں دیکھ کر آ رہا ہوں تمہاری ان زبانوں میں زنجیریں ڈال کر تمہیں لٹکا دیا گیا ہے تم ان زبانوں سے ریبتیں کرتے ہو میں دیکھ کر آ رہا ہوں تمہیں ان بالوں کی تم بے حیاں کرتے ہو اپنے سروں سے دوپٹے ہٹا ہٹا کر لوگوں کو اپنے سر اور بال دکھاتی ہو میں دیکھ کر آ گیا ہوں تمہیں بالوں کے ذریعے قبر سے حجر میں لٹکایا گیا ہے تمہیں جہنم میں لٹکایا گیا ہے رب کے حبیب نے تصبے کھا کھا کر بتلایا علم الانسان ما لم یعلم رب نے علم دیا ما لم یعلم اس چیز کا جس کو انسان نہیں جانتا تھا انل ان الانسان وا ہے انسان ہے یہ بدبخت انسان ہے یہ سرکش انسان کلہ خبردار بے شک انسان ان الانسان بے شک یہ انسان لت یہ سرکشی کرتا ہے یہ رب کے سامنے چوڑا ہو جاتا ہے یہ رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے وہ انسان کے جس کو رب پینے کے لیے پانی دیتا ہے اگر دس منٹ کے لیے پانی نہ ملے انسان مرنے کو آ جاتا ہے پھر وہی رب پانی دے کر اس پانی کو اس کے جسم سے نکالتا ہے اگر اسی انسان کا پیشاب بند کر دیا جائے تو انسان مرنے کو آ جاتا ہے نہ یہ انسان خود پانی پی سکتا ہے نہ اپنی سانس لے سکتا ہے ایک سانس بھی انسان اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا لیکن پھر بھی رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے لیت وا رب کے سامنے سرکشیاں کرتا ہے رب کو کہتا ہے کہ نہیں مانوں گا تو جھوٹ سے منع کرتا ہے میں بول کر دکھاؤں گا تو بدکاریوں سے منع کرتا ہے میں کر کے دکھلاؤں گا تو آنکھوں کے ذریعے بے پردگیوں سے منع کرتا ہے میں کر کے دکھاؤں گا تو کانوں کے گنا کرنے سے منع کرتا ہے میں کر کے دکھلاؤں گا کرتا چلا جاتا ہے سوچتا نہیں ہے کہ ہاں پھر یہی انسان ہوتا ہے کان بند کر دیے جاتے ہیں آنکھیں چھین لی جاتی ہیں زبان پر تالے لگا دیے جاتے ہیں جسموں پر تفن چڑھا دیے جاتے ہیں اور انسان بے بس پڑا ہوا کندھوں پر سوار ہو کر قبر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور آوازیں دے رہا ہوتا ہے لوگوں سنو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے لوگوں دیکھو میرا جسم دکھ رہا ہے میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں میری زبان چیخ رہی ہے لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی کچھ نہیں سن سکتا کل انسان خبردار بے شک انسان سرکشی کرتا ہے ارا کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتا ہے اللہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو اس کہ میں رب سے بے نیاز ہو گیا رب نے اولاد دے دی ماں خوش ہو گئی بیٹے مل گئے بیٹیاں مل گئی خامد روزی کمانے والا مل گیا انسان کو تھوڑی سی ملازمت مل گئی دنیا میں تھوڑا سا کھانا پینا اچھا مل گیا انسان رب کو بھول گیا کہنے لگا بے نیاز ہوں اپنی محنت سے کماتا ہوں میرا شوہر کما کے لاتا ہے میری جوان اولاد ہے میرے بڑھاپے کا سہارا ہے میری زندگی کی چمک ہے میری آنکھوں کا نور ہے مجھے تو اولاد مل گئی اب انسان رب سے مستغنی ہو گیا اپنی اولاد رب کی نافرمانیاں کر رہی ہے ماں منع نہیں کرتی رب کی نافرمانیاں کرتی ہے ماں نہیں روکتی اولاد نماز نہیں پڑھتی ماں نہیں روکتی اولاد جھوٹ بولتی ہے ماں منع نہیں کرتی اولاد ریبتیں بدکاریاں کرتی ہے ماں منع نہیں کرتی اولاد دن رات بے پردگیاں کرتی ہے رب کی نافرمانی کے کام کرتی ہے ماں نہیں روکتی اور ماں تو کیسی ماں ہے تیرے بیٹے کے جسم پر تھوڑی سی چنگاری لگے تو تڑپ جاتی ہے کسی نے واقعہ لکھا کہنے لگا ماں کا جگر تو ایسا ہوتا ہے بڑی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا اس کو کسی بدزاد عورت کے ساتھ عشق ہو گیا کسی ناپاک عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا اس عورت سے کہا تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا جا جا کر ماں کو قتل کر کے آ اور ماں کا کلیجہ نکال کر آپ تب تجھ سے شادی کروں گی اس کو اپنے جال میں پھنسایا وہ اتنا سرکش ہو گیا عشق میں اتنا مبتلا ہو گیا رب کو بھی بھول گیا ماں کی محبتوں کو بھی بھول گیا ماں کی گود کو بھی بھول گیا ماں کے دودھ کو بھی بھول گیا ماں کی جاتی ہوئی راتوں کو بھی بھول گیا ماں کے درد کو بھی بھول گیا اس ماں کو بھول گیا جو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتی تھی اس ماں کو بھول گیا جو اپنے ہاتھوں سے اس کی غلازتیں صاف کرتی تھی اس ماں کو بھول گیا جو بھوکھی سو کر اس کو کھانا کھلاتی تھی چلا گیا جا کر ماں کا سینہ چاک کر کے اس میں سے دل نکال کر اپنی محبوبہ کی طرف لے کر جب جا رہا تھا راستے میں ٹھوکر لگی گرا تو ماں کے کلیجے سے آواز آئی کہ بیٹا درد تو نہیں ہوا بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی اس ماں کا یہ کلیجہ کہ جو مر کر بھی بیٹے کے جگر پر اور بیٹے کی چوٹ پر تڑپ جائے لیکن آج بیٹا جہنم ہی بن جائے ماں نہیں تڑپتی ماں نہیں سکتی ماں کو تھوڑا سا رنج نہیں ہوتا کیسی محبت ہے اس ماں کی ماں کہتی ہے میں تو مستغنی ہو گئی ہاں پھر اماں تو رب کو بھولتی ہے تیرا بڑھاپا آتا ہے تیرے سر میں سفید بال آتے ہیں تیرے بیٹے کی بیوی گھر میں آتی ہے اور تیرا بیٹا تجھے انگلی سے پکڑ کر تجھے گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دیتا ہے یا دن رات تیرے مرنے کی دعائیں کرتا ہے یا دن رات تیرے ٹلنے کی دعائیں کرتا ہے تب تجھے رب ضرور یاد آتا ہوگا تب تجھے ضرور پچھتاوا ہوتا ہوگا ار ہونا لیکن یہ انسان مستغنی ہو جاتا ہے بے نیاز ہو جاتا ہے رب کو بھول جاتا ہے ان کر رجا اور وہ اسی وہ انسان کس چیز سے مستغنی ہوتا ہے اور کیا چیز بھلا دیتا ہے بے شک وہ بھول جاتا ہے ان نیلا ربی کا کہ بے شک تجھے اپنے رب کی طرف رجا لوٹنا ہے تجھے اپنے رب کے پاس جانا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے یہ دنیا کی تیس چالیس دن کی زندگی یہ دنیا کی پچاس ساٹھ سال کی زندگی ختم ہو جائے گی حقیقت یہی ہے کہ ان رب کر رجا اے انسان تجھے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے اپنے ایک ایک لمحے کا اپنے ایک ایک عزب کا حساب دینا ہے اللہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو اللذی ینہا کہ جو منع کرتا ہے منع کرتا ہے سرکشی میں مبتلا ہو کر منع کرتا ہے انسانوں میں بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی کو نیکی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے جو کسی کو رب کی فرما برداری کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے جو لوگوں کو نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے اس لیے وہ پردہ دار عورتوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم دکیا لوس ہو گئی جو حیادار بچیوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو نمازیں پڑھنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو پردے کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو دلوں جو گھروں سے بے پردگیاں ختم کرنے والوں کی دل آزاری کرتے ہیں جو شادیوں میں رسومات نہ کرنے والوں کے دل دکھاتے ہیں اور ان کو تانے دیتے ہیں وہ کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ جن کو قرآن کہتا ہے اے پیارے حبیب کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کو ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا اللہ کہ جو منع کرتے ہیں نیکی کے کاموں کو اور وہ منع کرتا ہے رب کے بندوں کو اذا صلاح جب وہ نماز پڑھتے ہیں جب وہ نماز ادا کرتے ہیں رب کی فرما برداریاں کرتے ہیں حلال کماتے ہیں حلال کھاتے ہیں لوگ روکتے ہیں لوگ تانے دیتے ہیں کسی کا بچہ مدرسے میں چلا جائے کہتے ہیں ملا بناؤ گے مولوی بناؤ گے مانگ مانگ کر روٹیاں کھائے گا تمہارا اسٹیٹس کیا ہوگا تمہیں دنیا والے کیا کہیں گے دنیا والے تمہیں بیک ورڈ کہیں گے دنیا والے تمہیں کیا کچھ کہیں گے ان پڑھ کہیں گے جاہل کہیں گے ہاں اصل میں جاہل یہی لوگ ہوتے ہیں جن کا قرآن کہتا ہے تلری اللہ کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو منع کرتے ہیں ذات اللہ رب کے بندوں کو جب وہ نمازیں پڑھتے ہیں ارائیت کان الہدا آپ بتلائیے کیا وہ شخص کہ جس کو یہ منع کر رہے ہیں ارائیت انکان عال الہدا آپ بتلائیں اگر وہ نماز پڑھنے والا بندہ ہدایت پر ہو تب بھی یہ اس کو منع کرتے ہیں یہ کیسے بدبخت اور جاہل لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر ہے جو رب کا فرما بردار ہے جس نے رب کو پہچان لیا ہے جو رب کا لاڈلا بن گیا ہے گھر میں کوئی والد کا فرما بردار ہو کوئی شوہر اپنی بیوی کا فرما بردار ہو بیوی اس کے ناز اور نخرے اٹھانے سے اور دن رات اس کو اپنی پلکوں پر بٹھانے سے آجد نہیں آتی نہیں تھکتی ہاں جو رب کا فرما بردار ہوگا اس کو کوئی ستائے تو رب کو بڑا غصہ آتا ہے رب کو وہ بہت برا لگتا ہے رب کہتا ہے آرائیت انکان الہدا آل کیا وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے وہ اگر سے تقوی پر ہو اور ہدایت پر ہو اور وہ ہدایت کا حکم کرتا ہو اور رب استقوا یا وہ حکم کرتا ہو تقوی کا لوگوں کو تقوا کی دعوت دیتا ہو لوگوں بچ جاؤ رب کی نافرمانیوں سے لوگوں بچ جاؤ رب کی رب کی رب کے ساتھ خلاف ورزیوں کرنے سے رب کی بغاوت کرنے سے رب کے حکموں کو توڑنے سے بچ جاؤ عوام رب تقوی وہ حکم کرتا ہو وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہو تقوی کی پرہیزگاری کی رب سے ڈرنے کی آئیتا ان کا ذبا آپ بتلائیے کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ اگر یہ منع کرنے والا شخص تکذیب کرتا ہے اور روح گردانی کرتا ہے ارائیتا کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کا وطولہ یہ وہ شخص کے جو بڑا اس دنیا کے اندر عقل مند بنا پھرتا ہے بڑے بڑے عقل مند آ جاتے ہیں کہ پردہ کرو گے کیا ملے گا گانا بجانا چھوڑ دو گے کیا ملے گا مولویوں کی باتیں مانو گے کیا ملے گا رب کی فرما برداریاں کرو گے کیا ملے گا اور اللہ کی بندیوں دیکھو یہ بڑا عقل مند بننے والا یہ دنیا میں عقل کی باتیں کرنے والا یہ دنیا میں تمہیں اخلاق کی دعوت دینے والا کہ جی اخلاق کا تقاضا ہے ہر کسی سے ملو ہر کسی سے ہنس کر بولو ہر کسی سے ہاتھ ملاؤ ہر کسی سے بے بردگیاں کرو اس لیے کہ لوگ تمہیں کہیں گے تم بد اخلاق ہو فلاں کے سامنے نہیں آتے فلاں سے پردے کرتے ہو فلاں کو اپنے سامنے نہیں آنے دیتے فلاں کزن سے باتیں نہیں کرتے فلاں کو یہ نہیں کرتے یہ جتنی لگی لپٹی باتیں کرنے والا اخلاق کی باتیں کرنے والا اس کو دیکھو اس کو رب کا کلام کیا کہتا ہے رب کا کلام کہتا ہے اور یہ شخص جھوٹا ہے یہ شخص رب کی نافرمانی کرنے والا ہے یہ شخص رب سے روح گردانی کرنے والا ہے یہ شخص تمہاری دنیا برباد کرنے والا ہے یہ شخص تمہاری آخرت برباد کرنے والا ہے یہ شخص تمہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لے جا کر جہنم کے کونے پر تمہیں لے جا کر کھڑا کرنے والا ہے ارائی تین کا دبا اللہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ شخص تقزیب کرنے والا ہے یہ رب کو جھٹلانے والا ہے وطول اور روح گردانی کرنے والا ہے اللہ رب العزت کہتے ہیں فرماتے ہیں اللہ کی بندیوں یہ رب کا کلام ہے یہ رب اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اپنی ہر بندی سے کہہ رہا ہے اپنے ہر بندے سے کہہ رہا ہے سنو میرا پیارا رب کہہ رہا ہے اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اپنے کلام میں کہہ رہا ہے اور سچ کہہ رہا ہے وہ فرماتا ہے علم یا علم کیا وہ نہیں جانتا بھی ان اللہ یرا کہ بے شک اللہ اس کو دیکھ رہا ہے یہ شخص جو رب کی نافرمانیاں کر رہا ہے رب اس کو آسمانوں سے دیکھ رہا ہے یہ شخص جو جھوٹ بول رہا ہے رب اس کو دیکھ رہا ہے یہ شخص جو نمازیں چھوڑ رہا ہے رب اس کو دیکھ رہا ہے یہ شخص جو لوگوں کو ستا رہا ہے رب اس کو دیکھ رہا ہے یہ شخص جو لوگوں کے دل آزاری کر رہا ہے رب اس کو دیکھ رہا ہے یہ شخص جو رشتے داروں کو توڑتا پھر رہا ہے رب اس کو دیکھ رہا ہے یہ شخص جو دنیا میں فساد پھیلاتا پھر رہا ہے علم یا علم کیا وہ نہیں جانتا ان اللہ یرا کہ بے شک اللہ اس کو دیکھ رہا ہے وہ شخص خبردار ہو جا اور رب کی نافرمانی والے خبردار ہو جا رات کی تنہائیوں میں اور تاریکیوں میں گناہ کرنے والے جب تو سوچتا ہے کہ تیری بات کوئی نہیں سن رہا تیری آواز کوئی نہیں سن رہا تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو رب کی نافرمانی کر جا نہیں باز آ جا اس لیے کہ علم یا علم تو جان لے ان اللہ یرا بے جب تجھے وہ رب دیکھ رہا ہے اور وہ رب تجھے تیرے ہر گناہ کی سزا دے گا وہ رب تجھے دیکھ رہا ہے وہ رب تجھے جانتا ہے یہ اللہ رب العزت انسانوں کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر اپنی قدرت بتلا بتلا کر انسانوں کو اللہ رب العزت کلمے کی طرف اور قرآن کی طرف لا رہے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو بے کہ انسان رب کی سرکشی اسی وجہ سے کرتا ہے کہ وہ رب کو بھول جاتا ہے کہ رب اس کو نہیں دیکھتا اللہ فرما رہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں بہت اچھی طرح دیکھ رہا ہوں میں تمہیں جانتا ہوں اور میں تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنے والا ہوں دیکھو کیسی پیاری آیات ہیں کیسے رب نے چند آیات کے اندر اپنا سارا نظام اور اپنا سارا علم دنیا کو بدلا دیا کہ لوگوں تمہیں میرے سامنے آ کر کھڑا ہونا ہے ان نیلا ربی کر رجا تمہیں میرے سامنے کھڑا ہونا ہے راہ استغنا رب سے مستغنی مت ہو جانا رب تھوڑی سی دولت دے دے انسان مستغنی رب تھوڑا سا حسن دے دے یہ انسان مستغنی رب تھوڑی سی عزت دے دے یہ انسان مستغنی رب تھوڑا سا مال دے دے یہ انسان مستغنی رب تھوڑی سی اولاد دے دے یہ انسان مستغنی لیکن رب کہتا ہے کہ تو بے نیاز اور مستغنی ہو نہیں سکتا میں جب چاہوں تیری فرما بردار اولاد کو تیرا نافرمان بنا دوں اس لیے اے بندے تو ہوش میں ہو یا تو مدہوشی میں ہو تو ایش میں ہو یا تیش میں ہو تو اس رب کو یاد رکھ کبھی اس رب کو مت بھولا کر ارائی تلدی ارائیت ان کان علی الہدا او امر بالتقوى ارائیت ان کذب و تولا علم یعلم بی اللہ یرا یہ خلاصہ ہے کہ کیا وہ شخص نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہے ہیں اب اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کہ خبردار لم ینتہی اور رب کے نافرمانوں رب کے کلمے سے روکنے والوں رب کے احکامات کی نافرمانی کرنے والوں رب کا طرز کلام دیکھو رب فرماتا ہے یہ دنیا کا کوئی بادشاہ یا کسی تھانے کا ایس ایچ او نہیں کہہ رہا یہ وہ رب کہہ رہا ہے جو ایک پل میں ہمیں اندھا کر سکتا ہے یہ وہ رب کہہ رہا ہے جو ایک لمحے میں ہماری زبانوں کو گنگا کر سکتا ہے یہ وہ رب کہہ رہا ہے جو ایک لمحے میں ہمیں اپاہج کر کے ہمیں چار پائی پر لٹا سکتا ہے کہ ہم نہ چار پائی پر سانس لینے کے قابل ہوں نہ اپنی غلاظت کو صاف کرنے کے قابل ہوں اور اپنی ترستی ہوئی آنکھوں سے لوگوں کے محتاج ہوئے پڑے ہوں وہ رب کہتا ہے کل خبردار ہرگز لم ینتہی اگر تم باز نہ آئے لنس پام بن ناسیا تو میں تمہیں پکڑ کر گھسیٹوں گا بن ناسیا تمہاری پیشانیوں سے پکڑ کر تمہیں گسی دوں گا تمہاری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر تمہیں دوں گا اس لیے فرمایا یو رف کہ یہ مجرم لوگ یہ رب کی نافرمانیاں کرنے والے لوگ فرشتے ان کی پیشانیوں سے پکڑ پکڑ کر ان کو گسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ میں نے دیکھا کہ فرشتے میری امت کے کتنے بوڑھوں کو ان کی داڑیوں سے پکڑ کر کتنے جوانوں کو ان کی پیشانیوں سے پکڑ کر اور کتنی عورتوں کو ان کی زلفوں سے ان کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں اور وہ عورتیں اپنی حیا کی دہائیاں دیتی ہیں اپنی کمزوری کی اور اپنی کمترسی کی اور اپنی طاقت کی کمی کی دہائیاں دیتی ہیں لیکن وہ فرشتے ان پر رحم نہیں کرتے بوڑھے اپنے بڑھاپے کی دہائیاں دیتے ہیں جوان اپنی جوانی کی دہائیاں دیتے ہیں لیکن فرشتے ان کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں اس لیے کہ رب نے فرما دیا لل لمین اگر باز نہیں آؤ گے لنس کام تو ہم گھسیٹیں گے ہم گسیٹیں گے تمہیں تمہاری پیشانیوں سے پکڑ کر ناسیتن ان کا اور وہ پیشانیاں کوئی اچھی پیشانیاں نہیں ہیں بلکہ گنا کرنے والوں کی پیشانیاں جھوٹ بولنے والوں کی پیشانیاں بدکاریاں کرنے والوں کی پیشانیاں پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضر کے میدان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی شرم گاہیں ان کی پیشانیوں پر اور ان کے ماتوں پر لٹک رہی ہوں گی دنیا میں اپنی جھوٹی عزت بنانے والے دنیا میں اپنے گناہوں کو چھپا کر دنیا پر ناز اور نخرے کرنے والے اور دنیا میں اپنی پاک دامنی کے گن جانے والے لیکن قیامت کے دن سب موجود ہوں گے سب کی اولادیں بھی موجود ہوں گی سب کے ماں باپ بھی موجود ہوں گے سب کے بہن بھائی بھی موجود ہوں گے سب کی برادری کے لوگ بھی موجود ہوں گے ساری دنیا موجود ہوگی آج ہمیں بڑا خطرہ ہوتا ہے اپنے محلے میں رسوانہ ہو جائیں اپنے خاندان میں رسوانہ ہو جائیں اپنی اولاد کے سامنے بے عزت نہ ہو جائیں لیکن رب کھڑا کر دے گا اور پیارے حبیب نے فرمایا کہ بدکار عورت اور بدکار مردوں کی پہچانیوں پر رب ان کی شرم گاہوں کو لٹکا دے گا اور پوری دنیا دیکھے گی کہ یہ دنیا میں بدکار بدکاریاں کرنے والے مرد اور عورتیں تھیں ہاں ناسیہ دن کا خاتیہ یہ وہ پیشانیاں ہیں جو جھوٹی پیشانیاں ہیں الخاتیہ اور خطا کرنے والی برائیاں کرنے والی پیشانیاں ہیں جو رب کے حضور سجدے نہیں کیا کرتی تھی جو جھوٹ بولا کرتی تھی جو ہی بدی کیا کرتی تھی جو بے پردگیاں کیا کرتی تھی جو بدکاریاں کیا کرتی تھی جو حرام خوریاں کیا کرتی تھی جو حرام کاریاں کیا کرتی تھی جو حرام بینیاں کیا کرتی تھی رب فرماتا ہے میں ان سے پکڑ پکڑ کر گسی دوں گا اور یہ پہچانیاں خطا کرنے والی اور جھوٹ بولنے والی پہچانیاں ہیں فل یدہ دیا اور چاہیے کہ وہ بلائے نہ دیا اپنے مددگار اپنے مددگاروں کو بلائیں آج دنیا میں انسانوں کو اپنے خاندان پر اپنی اولاد پر اپنی دولت پر اپنے مکان پر ہر چیز پر انسان کو ناز ہوتا ہے انسان کہتا ہے میرے پاس اپنا مکان اپنی جائیداد اپنی اولاد اپنا سب کچھ ہے رب کہے گا آپ بلاؤ اپنی اولاد کو رب کہے گا بلاؤ اپنے والدین کو رب کہے گا بلاؤ اپنے خاندان والوں کو رب کہے گا دن رات زندگی کے دعوے کرنے والے دوستوں کو اپنی جان نکھاور کرنے والی سہیلیوں کو فل یدونا دیا بلاؤ جس کو بلاتے ہو یود المجرم لو یبتدی من عذاب یوم اذن ببنی وصاحبته وبنی وفصیلته التي تؤوی ومن في الارض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لغا نزاعة للشفا دزاعة للشفا تدعو من أدبر وتولى انسان کہے گا یود المجرم لو یفتدی ماں کہے گی کہ ربا میری اولاد لے لے میرا سب کچھ لے لے لیکن میرے گناہ بخش دے مجھے اس آزاد سے چھٹکارا دے دے یود یفتدی من آدابی امید بی بنی انسان کہے گا فدیا میں میرے ماں باپ لے لو میرے بہن بھائی لے لو میری دولت جاگیر لے لو میرا سب کچھ لے لو مجھے اس آزاد سے چھٹکارا دے دو لیکن کہا جائے گا کل نزاد اب وقت ختم ہو گیا اب کوئی چیز تم سے اس بدلے میں نہیں لی جائے گی صرف تمہیں آزاد دیا جائے گا فلیدو نہ دیا بلاؤ اپنے مددگاروں کو سند الزبانیہ رب کہتا ہے کہ تم مددگاروں کو بلاؤ گے سند الزبانیہ تو میں بھی بلاؤں گا زبانیہ زمین پر گھسیٹنے والے فرشتوں کو جہنم کے فرشتوں کو بلاؤں گا جو تمہاری روحوں کو گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے جو قیامت سے پہلے تمہارے جسم سے روحیں ایسے نکالیں گے جیسے کانٹوں کانٹے دار درخت کے بیچ سے کسی ریشمی کپڑے کو کھینچ کر اس کو چیر چیر کر کھینچا جاتا ہے سند اس زبانیہ میں ان فرشتوں کو بلاؤں گا جو جہنم والے فرشتے ہیں جو زمین پر گسیٹنے والے فرشتے ہیں اور رب تمہیں پھر گسیٹے گا کل بس آخر میں پھر کیا فرمایا یہ سب کچھ فرمانے کے بعد فرمایا کل خبردار ہرگز آپ کیا کیجئے لا تو آپ ان کی اطاعت مت کیجیے جو تمہیں قرآن سے دور بلائے جو تمہیں رب سے دور بلائے جو تمہیں پردے سے دور بلائے جو تمہیں قرآن سے دور بلائے جو تمہیں حیا سے دور بلائے جو تمہیں عزت سے دور بلائے جو تمہیں نماز سے دور کرے لا ایسے سب کی اطاعت مت کرو ایسے دشمن کی بات مت مانو ایسے رب کے نافرمان کی باتیں مت مانو اللہ کی بندیوں ایسی سہیلیوں کی باتیں مت مانو جو آ کر تم سے کہتی ہیں کہ ہم تو منافق نہیں ہیں ہمارے دلوں میں نفاق نہیں ہے ہم تو جو کچھ کہتے ہیں سچ سچ کہتے ہیں ہماری تو دل پاک ہے اس لیے ہم آنکھوں سے پردہ نہیں کرتے ہم حیا نہیں کرتے ہمارا دل پاک ہے ہم پردہ نہیں کرتے ہمارے دلوں میں پردہ ہے ہم منافق نہیں ہیں ہم تو ان پردہ کرنے والوں سے بہت اچھے ہیں جو اپنے چہرے ڈھانپ کر رکھتی ہیں اپنی آنکھیں بند کر کے رکھتی ہیں بڑی رب کی فرما بردار بنتی ہیں بڑی ملوانیاں بنتی ہیں ہم ان کو جانتے ہیں کہ ان کے کرتوت کیا ہے ان کے دلوں میں ایمان کتنا ہے ہم ان سے زیادہ ایمان والیاں ہیں ہم ان سے زیادہ پاک دامن ہیں ہم ان سے زیادہ پاک دل والی ہیں ہم منافق نہیں ہیں ہم صرف زبان سے جو بات کہتی ہیں ہمارے دل بھی ویسے ہیں ہم ان جیسے منافق نہیں زبان پر کلمہ ہو اور اندر بھگوان بت بیٹھا ہو اس قسم کی باتیں کرنے والے خدا کی قسم سب سے بڑے منافق ہیں خدا کی قسم سب سے بڑے کافر ہیں خدا کی قسم سب سے بڑے دشمن ہیں اس لیے کہ جب رب نے کہا اپنا چہرہ ڈھانپو تو منافق ہے وہ جو اپنا چہرہ نہیں ڈھانپتی جب رب نے کہا کہ آنکھوں میں حیا لاؤ خدا کی قسم بے حیا ہے وہ عورت جو اپنے آنکھوں میں حیا نہیں رکھتی اور اپنے دل کی پاکی بیان کرتی ہے خدا کی قسم اس کا دل بھی پاک نہیں ہے یہ دل سے بھی منافق ہے اس کا دل بھی منافق ہے اس کا دل بھی کافر ہے مت جاؤ ایسی عورتوں کے پیچھے مت جاؤ ایسی رب کے نافرمانوں کے پیچھے یہ وہی ہے جو جہنم کی طرف گزیرنے والی ہے ہاں ان کے دل میں ایمان ہوتا ان کی آنکھوں میں حیا ہوتا ان کے دل میں ایمان ہوتا یہ سب سے بڑی پردہ کرنے والی ہوتی ان کے دلوں میں ایمان ہوتا یہ رب کی نمازیں ادا کرتی ان کے دلوں میں حیا ہوتا ان کی اولادیں نیک ہوتی ان کے دلوں میں حیا ہوتا یہ پردادار ہوتی ان کے دل منافق ہیں اور یہ رب کا کلام کہہ رہا ہے کہ یہ وہ منافق ہیں جو لوگوں کو منافقت پر لگا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم منافق نہیں ہیں لا لاتیا ان کی اطاعت مت کرو تو پھر کیا کرو رب کے سامنے سر ٹیک دو رب کے سجدے کرو رب کی فرما برداریاں کرو رب کو مانو رب کے سامنے پیشانی جھکا دو ہاں ربا تو نے کہا حیا کرو ہم حیا کریں گی ہاں ربا تو نے کہا اولادوں کو فرما بردار بناؤ ہم بنائیں گی ہاں ربا تو نے کہا قرآن پڑھو ہم پڑھیں گی ہاں ربا تو نے کہا نمازیں پڑھو ہم نمازیں پڑھیں گی بس جن رب کے سامنے سر جھکا دو رب کے سامنے سجدہ کرو وقت اور رب کا قرب حاصل کرو رب کا قرب حاصل کرو لوگوں کا قرب حاصل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے خاندان والوں کی بنتیں کر کر کے ان کو راضی کر کر کے تھک جاؤ گے ایک دن ان کی بات نہیں مانو گے تمہاری ساری خدمتوں پر پانی پھیر دیں گے ایک دن اچھا کھانا نہیں کھلاؤ گے تمہاری خدمتوں پر پانی پھیر دیں گے ایک دن ان کی ان کی کوئی بات نہیں مانو گے تمہاری ساری زندگی کو بھلا دیں گی ایک دن ان میں سے کسی ایسے شخص کے ساتھ تعلق قائم کرو گے جس کو رونا پسند کرتے ہوں گے تو تمہاری ساری زندگی کی قربانیوں کو تمہاری ساری زندگی کی خدمتوں کو تمہاری ساری زندگی کی قراقتوں کو بھولتے چلے جائیں گے اس لیے تمہیں ان کا قرب نہیں مل سکتا تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لو دنیا کو راضی نہیں کر سکتے تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لو اپنے خاندانوں کو راضی نہیں کر سکتے وقت اس لیے رب کا قرب حاصل کرو رب کو راضی کرو اس رب کو راضی کرو جو بڑا قدردان ہے اس رب کے لیے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے رب جنتوں کے دروازے کھول دے گا اس رب کے لیے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو گے رب عرصوں پر بیٹھے ہوئے فرشتوں سے کہے گا فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میرا کلمہ پڑا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دو اس رب کے سامنے ایک آنسو بہاؤ گے رب تمہارے زمین و آسمان جتنے گناہوں پر قلم پھیر کر تمہیں معاف کر دے گا رب تمہیں سب کچھ دے گا وہ رب بڑا قدردان ہے وقت اس رب کا قرب حاصل کرو اس رب کے قریب ہو جاؤ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائیں اپنے قرب حاصل کرنے کی محنت نصیب فرمائیں تو یہ تھی سورہ الگ جس میں اس انسان کے لیے پوری زندگی کا نصاب بتلا دیا ہے کہ اس انسان نے یہ پوری زندگی کیسے گزار دی ہے آپ کہہ رہے ہوں گی کہ یہ تو وہی باتیں ہیں جو ہم نے پہلے سنی ہوئی تھی ہاں ضرور سنی ہوں گی لیکن رب کہتا ہے کہ بار بار سنو بار بار رب کے کلام کو پڑھو اور رب کے کلام کی شان کو دیکھو اللہ کی بندیوں اور اللہ کے بندوں کہ اس رب نے اس چھوٹی سی صورت میں نو آئے انیس آیات کی یہ صورت ہے اس صورت کے اندر ساری زندگی کا انسان کا فلسفہ بیان کر دیا ساری زندگی گزارنے کا طریقہ بیان فرما دیا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اس صورت کے بارے میں اس کی جو آخری آیات ہیں اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آخری آیات اگرچہ قرآن پاک کی ساری کی ساری آیات ہر کسی کے لیے ہوتی ہیں اس لیے کہ یہ پوری کائنات کے لیے ہے میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے میں اگر آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تو میں ان کا آپ سے زیادہ محتاج ہوں اگر میں اپنی زبان سے کوئی بات کر رہا ہوں تو میں عمل کے لیے اس کا محتاج ہوں میرا دل اور میری زبان اور میرا دماغ سب سے زیادہ آپ سے زیادہ اس چیز کا محتاج ہے کہ میں ان باتوں کو سنوں اور ان پر عمل کروں آپ سب بھی اس کے محتاج ہیں یہ ساری کائنات کے لیے ہے ہر فرد کے لیے ہے لیکن قرآن پاک کی بازی آیات کا شان نزول یعنی ان کے اترنے کی وجہ وہ کوئی مخصوص ہوتی ہے کہ کسی خاص وجہ سے کوئی واقعہ ذکر کیا جاتا ہے یا کوئی آیت بیان کی جاتی ہے اور پھر وہ آیت عمومی ہوتی ہے کہ ہر کسی کے لیے ہوتی ہے تو مفسرین نے اس صورت کی آخری آیات کو یہ فرمایا کہ یہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے حرم شریف تشریف لاتے تھے تو یہ ابو جہل آ کر نماز سے منع کرتا تھا اور ایک مرتبہ اس نے قسم کھائی اس نے کہا اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے آئے تو میں آ کر ان کی گردن پر پاؤں رکھ کر ان کی گردن کو مسل دوں گا اور پھر اس نے ایسا ہی کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے اور یہ بڑا آگے کہ آ کر آپ کی گردن مبارک پر اپنا پاؤں رکھ کر آپ کو تکلیف پہنچائے لیکن اچانک ایسے بھاگا جیسے کسی شخص کی طرف کوئی آگ لپٹتی ہے اور وہ اس سے بچنے کے لیے بھاگتا ہے لوگوں نے پوچھا کہ ابو جہل کیوں بھاگے کہنے لگا میں اپنی طرف آگ کے بڑے بڑے شولے لپٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور خدا کی قسم اگر میں اپنا پاؤں پیچھے نہ کرتا تو وہ آگ مجھے لپیٹ لیتی اور میں اس آگ کی لپیٹ میں آ جاتا تو یہ اس سے بھاگا اور پیچھے ہٹ گیا اور پھر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ میرے ساتھ عرب کے ایک ہزار نوجوان ہیں جو میرے حکم پر اپنی گردنیں کٹوا سکتے ہیں اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں میں ان کے ذریعے سے آپ کو ختم کر دوں گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پرواہ بھی نہ کی تو یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات اس کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ یہ وہ شخص جو نماز سے روکتا ہے اور اسی سے کہا گیا تھا کہ بلاؤ اپنے ان مددگاروں کو کہ جن کو تم کہتے ہو کہ ایک ہزار تیر انداز ہیں اور ان تیر اندازوں کے ذریعے سے میں ختم کر دوں گا اور بن ناسیا کہ ہم پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے یہ بھی ابو جہل کے بارے میں کہا گیا تھا اس لیے میدان بدر میں جب یہ قتل ہوا تو صحابہ کرام نے اس کو پیشانی سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ کر اس کی لاش کو کنویں میں لے جا کر پھینکا تو دنیا میں اس کا یہ انجام ہوا لیکن اصل بات یہی ہے کہ یہ قرآن پاک کی تمام آیات عمومی ہیں ہم سب کے لیے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے واخر الحمد للہ رب العالمین ہماری آئندہ نشست انشاءاللہ اسی طرح ایک جمعرات کو چھوڑ کر اگلی جمعرات کو ہوگی اور ہماری آئندہ نشست کے موضوعات ہوں گے انشاءاللہ استقبال رمضان یعنی رمضان البارک کے بابرکت مہینے کا استقبال اور دوسرا موضوع ہوگا اللہ رب العزت کے باغی مسلمان اور تیسرا موضوع ہوگا مسلمانوں کے شب روز ان تین موضوعات پر بیانات ہوں گے انشاءاللہ دعا سے پہلے آپ حضرات سے ایک درخواست ہے کہ ہماری والدہ محترمہ کے چچا محترم یعنی ہمارے نانا ان کا آج انتقال ہو گیا ہے والدہ محترمہ بھی اسی طرف تشریف لے گئی ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے آپ سب حضرات دعا پر میں تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کے لیے اصال ثواب کر دیں جو کہ ہمارے لیے بھی اصال ثواب ہوگا اور ان کے لیے بھی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اور ایک اعلان یہ سماج فرما لیں بلکہ یہ ضروری بات تھی جو میں عرض کرنا بھول گیا تھا کہ ہم نے جو ابھی یہ قرآن پاک کی یہ جو سورت پڑھی ہے سورہ حالت اس کی جو آخری آیت تھی کل لا لا دیا یہ آیت سجدہ ہے قرآن پاک میں چودہ آیات سجدہ ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت کی طرف سے سجدے کا حکم ہے اور ان آیات کے پڑھنے اور سننے پر ایمان والوں پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کی فرما برداری کے لیے کہ رب تو نے سجدے کا حکم دیا اور ہم آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تو یہ ان چودہ آیات میں سے ایک آیت تھی جو کہ میں نے تلاوت کی ہے تو مجھ پر بھی سجدہ لازم ہے اور آپ حضرات نے سنی ہے تو آپ پر بھی سجدہ لازم ہے اس لیے جیسے ہی اس مجلس سے اٹھیں تو فوراً مسلح پر جا کر سجدہ جو ہے وہ سجدہ تلاوت کی نیت سے ایک سجدہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں اور ایک مجلس میں ایک مرتبہ سجدہ ہوتا ہے یعنی جتنی مرتبہ بھی یہاں تلاوت کی گئی تو بار بار اس کی وجہ سے سجدہ نہیں ہوگا بلکہ ایک مجلس کی وجہ سے ایک مرتبہ ہم سب پر یہ سجدہ تلاوت لازمی ہے واجب ہے دعا فرما لیجیے الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى وعلى وعلى وعلى ال ال ال ال محمد محمد محمد كما كما صليت على على على ابراهيم ابراهيم ابراهيم ابراهيم انك انك حميد حميد مجيد مجيد اللهم اللهم بارك باركت انت السلام السلام ومنك تبارك يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنه حسنه وفي الاخره وقنا عذاب النار ربنا فقل لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نجالك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر أوراتنا وآمن دواتنا اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك الله حافظنا الله ناصرنا الله ناظرنا الله معنا الله, فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تعذب أمة محمد صلى الله عليه وسلم بذنوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم إنا إنا إنا إنا إنا نعوذ نعوذ نعوذ نعوذ نعوذ بك بك بك بك بك من من من من من الجزام والبرس والجنون وسيء الجبن والبخل ومن أن نرد إلى أرض الكفر والنفاق والشقاق فتنة فتنة المحيا والممات اللہ اللہ یا رحم الرحمین یا رحم الرحمین ہم سب کے قبیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے یا رحم الرحمین ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجیے مالک کرم فرما دیجیے مالک اپنا فضل فرما دیجیے مالک مالک ہم بے بس ہیں مالک ہم بے کس ہیں مالک مالک ہم دن رات آپ کی نافرمانیوں میں لکھڑے ہوئے ہیں مالک مالک ہماری زندگی کا ہر دن ہماری آخرت کو ہمارے قبر کو مالک تاریخ کرتا چلا جا رہا ہے مالک مالک اگر ہمیں اپنی اسی مجلس میں موت آ جائے تو مالک ہم اپنے آج کے دن کا حساب دینے کے قابل بھی نہیں بیٹھے ہوئے مالک مالک ہم میں سے ہر کوئی صبح سے لے کر شام تک مالک اپنی زبانوں سے اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے مالک گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں مالک مالک آپ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف آنا ہے آپ کا قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ جہنم ہماری لیے منہ پھاڑ کر پڑی ہوئی ہے آپ کا قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم قبر کی طرف کھینچتے چلے جا رہے ہیں مالک پھر بھی ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا مالک مالک بھول جاتے ہیں ہم آپ کی ذات کو مالک مالک بھول جاتے ہیں ہم آپ کی قدرت کو مالک مالک ہمیں زبانوں سے جھوٹ بولتے ہوئے اتنا ڈر بھی نہیں لگتا کہ ہماری زبانیں گنگی ہو جائے گی ہماری زبانوں پر فالج پڑ جائے گا مالک مالک اپنی زبانوں سے غیبت کرتے ہوئے اتنا بھی نہیں ڈرتے مالک کہ ان زمانوں میں زنجیریں ڈال کر آپ ہمیں لٹکا دیں گے مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک ہمارے دلوں کو بدل دیجئے مالک مالک ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت نصیب فرما دیجئے مالک مالک ہم گناہ کر کر کے بھی پھر بھی خود کو بڑا سمجھتے ہیں پھر بھی آپ کے سامنے اکڑ جاتے ہیں پھر بھی ہم اپنے آپ کو دنیا میں سب سے اچھا سب سے افضل سمجھتے ہیں مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک اپنا فضل فرما دیجئے مالک مالک اپنے غضب سے بچا دیجئے مالک رحم فرما دیجئے مالک اپنا فضل فرما دیجئے مالک مالک ہم بھیک مانگتے ہیں آپ سے آپ کے فضل کی مالک آپ کے گرم کی مالک مالک ہمارے دلوں کو بدل دیجئے مالک مالک ہمارے دن رات اسی چیز میں صرف ہو جاتے ہیں کہ کون ہمیں کیا کہے گا ہم کس کو کیا کہیں گے کون ہمارے بارے میں کیا سوچے گا ہم کس کے بارے میں کیا سوچیں گے مالک مالک ہمارے ساتھ قبر میں کیا ہوگا یہ ہم نہیں سوچتے مالک مالک وہ قبر جس کی طرف روزانہ جنازے جا رہے ہیں روزانہ اٹھتے جا رہے ہیں جنازے مالک جوان بھی جا رہے ہیں بچے بھی جا رہے ہیں مالک ایک بند کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے ہم ہوا اور پنکھے کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے ہمارا دم گھٹ جاتا ہے مالک اتنی بڑی قبر پر اتنے بڑے عذاب پر ہم صبر کر کے کر کرتے جا رہے ہیں مالک مالک فرما دیجیے مالک مالک نے فرما دیجیے مالک ہمارے مرنے سے پہلے مالک ہمارے قبروں میں جانے سے پہلے ہماری قبر کو اچھا کر دیجیے مالک مالک ہماری قبر کو اچھا کر دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک ان قبر کی تاریخیوں کا خوب نصیب فرما دیجیے مالک جہنم کی سختیوں کا خوب نصیب فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک ہماری اولادوں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک یہ چھوٹے چھوٹے گلاب جیسے پھول جیسے بچے مالک جن کو ہم خود آپ کا نافرمان بناتے چلے جا رہے ہیں مالک مالک اپنے فضل سے ان کو نیک بنا دیجئے مالک ہمارے بیوی بچوں پر ہمارے خاندانوں پر رحم فرما دیجئے ہمارے اعزا اقارب پر رحم فرما دیجئے مالک مالک ہمارے بڑے چھوٹوں میں سے جو آپ کی طرف آ گئے ہیں مالک ان پر رحم فرما دیجئے مالک مالک ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے نہ ان کے قبروں میں کوئی چیز کر لے جا سکتے ہیں نہ ان کو ٹھنڈک پہنچا سکتے ہیں مالک آپ کرم فرما دیجیے مالک آپ رحم فرما دیجیے ان کی قبروں کو روزہ تم ریاض الجنہ بنا دیجیے مالک ان کو پھر دوست میں آلائنگ میں مقام نصیب فرما دیجیے مالک مالک ہماری قبروں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک آپ کو آپ کی قدرت کا واسطہ مالک مالک آپ کو پھیلے ہوئے میری بہنوں کے دوپٹوں کا واسطہ مالک مالک میری روتی ہوئی ماؤں کے آنسوؤں کا واسطہ مالک مالک آپ کو آپ کے پیارے حبیب کا واسطہ آپ کو آپ کے آشور کرسی کا واسطہ مالک فرشتوں سے کہہ دیجیے ہمارے گندے امال پر ہمارے گناہوں پر سیاہی پھیرنے والی الاولین یا الاخرین یا مالک معاف فرما دیجیے مالک ہمارے کمزور جسموں کو عذاب دیکھ کر آپ کو کیا ملے گا مالک ہم تو اتنے کمزور ہیں چھوٹی سی گرمی تھوڑی سی آگ برداشت نہیں کر سکتے مالک آپ نے ہمیں خود بنایا ہے مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے شہروں پر ہمارے ملکوں پر رحم فرما دیجیے ہم میں سے جو کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے جو ماں باپ گھروں میں بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے ان کو نیک سال عزت دار گھرانوں سے رشتے نصیب فرما دیجیے مالک جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ نصیب فرما دیجیے جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجیے ہمارے چچا محترم کا آپریشن ہوا ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجیے ہمارے دادا محترم کے کراچی میں آپریشن ہوا ہے ان کے ان کو چھپائے کا ملا جمل رہا ہے نصیب فرما دیجیے جن کے گھروں میں جو کوئی بیمار ہے ان کے جلد از جلد ان کو کپایہ کا ملاجلا نصیب فرما دیجیے جو کوئی بیمار ہے جو کوئی مقروض ہے ان کے قرض غیر سے ادا فرما دیجیے جو روزی روٹی کے لیے تنگ ہے ان کو حلال رزق طیب نصیب فرما دیجیے مالک مالک ہم سب کے حرام خوریوں سے حرام کاریوں سے حرام دینیوں سے حفاظت فرما دیجیے ہماری مالک ہم سب کے برے انجام سے برے وقت سے حفاظت فرما دیجیے برے مناظر سے حفاظت فرما دیجیے برے خاتمے سے حفاظت فرما دیجیے حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما دیجیے قبر کے آزاد سے حفاظت فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک امت کے جو مظلوم ہیں امت کے جو بے بس امت کے جو مجاہدین ہیں مالک ان کے حال پر رحم فرما دیجیے جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما دیجیے جہاں کہیں بھی ایمان والے دشمنوں کی جیل میں ہے قید میں ہیں بے بس عورتیں بے بس مرد ہر ہاں، قرآن لوگ مالک جہاں کہیں بھی ہمارے ڈاکٹر آفیہ جیسی بچیا ہمارے مولانا مار جیسے مولانا مجاہد عباس جیسے مجاہد مالک سب کو رہایا نصیب فرما دیجیے عزت سے رہایا نصیب فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک مجاہدین کے مراکز کی مجاہدین کی قیادت کی حضرت امیر محترم کی ان کی آل و اولاد کی ان کے خاندان کی ان کے اراکین کی حفاظت فرما دیجیے مالک مالک ہم سب پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے مالک مالک جو کچھ بھی سنا کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما دیجیے مالک مالک ہماری اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیجیے مالک مالک ہم نے آپ سے اس مجلس کے آخر میں مالک دن ختم ہو رہا ہے شام کا وقت ہے مالک دن کے فرشتے جا رہے ہیں شام کے آ رہے ہیں مالک مالک قبولیت کا وقت ہے مالک مالک دفتر بند ہونے والے ہیں مالک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 وما علمته يا يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انك انت انت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك ارحم الراحمين